یعنی وہاں کی بات کر رہے ہیں آپ اچھا وہ جو اونچی اونچی بلڈنگیں بن رہی ہیں ٹھیک یہ تو اب اس قیامت کا انتظار کیجیے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ ایک زمانے میں ترقی کرتے کرتے اب مکہ مکرمہ مدینہ بالکل نیو یارک کا نقشہ پیش کرے پچاس پچاس منزلہ عمارتیں ہیں اور انہی کے نیچے ایسے دروازے جہاں سے اب حرم شریف میں داخل ہوں گے مدین شریف میں داخل ہوں ہمارے یہاں سب مذہب میں یہ ہے یہ تو کوئی بولنے والا نہیں پوچھنے والا نہیں ہے کہتے نا کہ کسی نے پوچھا کہ شیر انڈے دیتا یا بچے انہوں نے کہا وہ تو شیر ہے انڈے دے یا بچے دے تو ان کا نظام جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جو جہاں کر رہا کوئی کو پوچھنے والا نہیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ صفے بنے اس میں اتصال ہونا چاہیے ایک سب دوسرے سے ملی اگر پیچھے کی صف میں اگلی صف میں اتنا خلا ہو جائے کہ جس میں کہ بیل گاڑی گزر جائے یا فرض کریں کہ بیچ میں ایک نہر اور اس نہر میں سے کوئی کشتی گزر جائے اتنا اگر فاصلہ ہو تو اس طرف والے جو نمازی ان کا مقام بدل گیا ادھر کے لوگوں کا مقام بدل گیا ادھر جتنے لوگ نماز پڑھنے والے سب کی نماز فاسد تو جب ایک گاڑی گزرنے کی جگہ بیچ میں ہو تو ادھر والوں کی نماز فاسد تو سارے بلڈنگوں میں نماز کیسے جائز ہو بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاری لو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کا کھیل کر رہے ہیں سارا ٹرافک جاری ہوتا ہے کچھ دل کے رک بھی جاتا ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بالکل درست نہیں میں آپ کو بتاؤں ستتر میں میں گیا اس زمانے مدین منورا کی عمارت بہت محدود تھی جو پرانا آپ کو حال نظر آتا محراب کے سامنے بہت جگہ بھی تھی بازار بھی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں مسجد نوید کے محراب کے سامنے کئی صفیں بنی ہوئی امام بھی پیچھے اور مسجد کے محراب کے آگے صفیں بنی ہوئی ہیں بس ٹھیک ہے سب جائز ہمارا سب ناجائز کو چاہیے تو اس لیے ایسا تماشا نماز کا نہیں ہو جائے نماز کوئی کھیل جو ہے نا اس کے بھی کوئی قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں تو عبادت کے بھی قواعد اور ضوابط ہے نا کہ جو جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے یہ آج اگر ایسا ہو تو ہم یہ لاؤڈ سارے محلے میں لگا دیں کہ بھائی جہاں جہاں کھڑا ہو اپنے وہاں نماز پڑھتا رہا با جماعت تو تو پھر تو مسجد کے جانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی لہٰذا اس کی نماز اب فاسد ہے اگر اتنے فاصلے پہ وہ کھڑا ہوا جی اور کوئی